آ دونوں ہیں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں اور جسے چاہے بانجے کر دے بے شک وہ علم و قدرت والا ہے